اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا ناؤ اور وہی ہے سنتا جانتا